ان کیون ہے اور آپ کی میں Subhanallah الصلاة الصلاة والسلام والسلام عليك عليك يا يا يا يا سيدي سيدي رسول الله حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم على آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين علیہ وسلم الله الله الله اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سفر کے مدد کرو اس کا ایک مانا ہوئی عام مشہور اللہ کی رسی حدیث شریف شہید اللہ اللہ کے قرآن میں اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور سفر کے مدد دین اسلام اللہ کے رسول قرآن اللہ کے رسول آج بھی لوگ فرماتے ہیں مرشد کام ہے اللہ کے رسول آج بھی لوگ اسلام پڑھنا چاہیے بتایا جو رفتار کو پوچھ لیا آشیا شرا رسالا خوش آ گیا ممبئی ہمارا وہاں دس میں حبل اللہ اللہ کی رسی یعنی اللہ کے کامل مرد جنہوں نے انسان کامل کہنے تو ہر دور کو انسان کامل نو مضبوط نہ پکڑو اور تفرقے نہ پکڑو جس نے انسان کامل مل جائے اس کو دیوار خدا سے فرق ہو انسان کامل اللہ کے سی ہائے ہائے ہائے جس نے وہ مل جائے اس کو دیوار ہو Thank you. اسے اہم پر اہم کی تقسیم داخل ہوئی جی آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دروازے میں آیا انہوں نے بارہ ہے گڑا لگی نے درد کی یا اللہ میں تیرا کعبہ تعمیر کی ہے پہلے تلاوت ہے پھر تعلیم ہے پھر سب سالگی کا ایک طریقہ حسب توفیق جنہوں جنہوں اللہ تعالیٰ اس رستے سے چلتا سی قرآن میں فرما جس میں آیا جس میں قرآن کا ذکر ہو جاتا ہے جانے محبت کی اور حکمت عمل کرتے ہیں خصوصاً آداب ہے آداب آداب ہے ادب علم حاصل خالق مخلوق اور جڑا سے اسی بندہ ہونا ہے ہوا جاتے بیٹھا دیکھا کیویں کس طریقے نال انہاں دا گزارا کرنا یہ پہلو پڑھ لیں گے محمد کتاب کتاب جان دے ہو کتاب قرآن وہ حکمت کی ہے حکمت ادب کیوں کہ ادب کوئی پسندیدہ آدت ہو جی اکل کوئی پسند ہو شریعت کو پسند کہنا چاہتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ وہ خود ادب ہے يعلمهم الكتاب والحكمة کتاب احکام اور ادب یہ سیکھتے سن جان رہے سن کہ آداب کی ہونے والی آ جانے کے اوپر عمل کرنا پہلا حفظ کیتا قرآن آخر اللہ کا کلام وہ مبارک نظم راز وہ ساری یاد کرنی پھر عالم بڑھنا کی کتاب سے آدام کی آداب کی جس نے وہ جان لینا ہوں جس طرح آج کل چلتی ہے پھر پر پہلا جانے پچھوں گزرنے میں پر چوری کا لیے پرچی کا سمجھ جن سال کرتے پڑھ لیں پڑھنا ہے لیکن یہ ہو جاتا ہے کئی بندے پڑھتے نہیں ماہر حکیم ماہر ڈاکٹر جو تجربہ کرتے رہتے سیکھتے رہتے بہترین حکیم کے ڈاکٹر بن جائیں بے شک یہ انہوں کی مثال ہے جڑے پڑھیا نہ علم دین میں لیکن شہر کامل مہر نہیں ہوتا گیا لیکن زیادہ تر جی ہے پہلا شکل کیا پھر بنا پر پڑھ لیا کہ آ چیزاں ہیں جنہ پہ چلنا پھر اللہ کے کام جا لگا وہ تربیت کریا انہیں پھر تجربہ گزاریا تجربے گزاریا کہ جو پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کرنا کیا وہ جس نے کرم مرحلے مرحلے عمل کے مرحلے میں بچوں کامیاب ہونا بندہ دوسرے ہدایت پھر وہ خالق پر مخلوق کے درمیان واسطہ بنے وہ اللہ حسین حبل اللہ وہ اللہ کا خلیفہ ہو جی رسی کے دو سرے ایک پاس کاٹیا جس پاس دوسرے اس کی رسی فردیا فردیا دریال کنارے جڑ ہو اسی طرح اللہ کا کامل فقیر کامل ولی مرشد کامل جڑا ہوتا ہے وہ اللہ کی رسی ہوتا ہے سمجھو ایک پاسا تو سارے کول ایک پاسا وہ لگا اس رسی پڑھو پورا تیار نہیں ہوں ہو نا دریا بچے پتا ہوتا ہے رسی کے نام رسی دس ادھر ادھر نہیں ہونا ڈب مر جائے گا تک ہو جائے گا اتوں پانی تھوڑا ہی یہ دریا پیٹی نے اس رسی بنی تیٹی نہیں تنالی جی اس رسی تو سجے سبے ہوا کسی ٹوئے سے گرد ہو کے مر جائے اللہ اس جہان دریا کو ہے اسی واسطے رکھا کہ اے دنیا والا اس دنیا کے دریا تو اپنے آپ نہ بنی ایویں رسی خان تو بغیر سنگی خبر گل ہو جائے جانے اس رسے رکھے تیرے نال لال رہو ترتا پانی چھوٹا چھوٹا ہو جی کسی پاس پیر کلے بھی نہیں گیا رسی بچا رہے گی رسی نو پڑے گا رسی نو پڑے گی جی پیر کلک گیا رسی فرق کی وجہ سے پھر سبل جائے گا جی رسی فرق گئی سبحان تو اللہ پاک کا انسان کامل خبارک اللہ تبارک و تعالی کی رسی میں پڑھ پڑھنے سب سنابل شریف کے میر عبد الواحد بلگرانی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے تصوروں سے اعتماد بندہ قرار دیتا ہے ایمان اہل سنت آپ کے چکر ایسا ہے پر سماج مسئلے سے خلاف خلاف ہے مگر بیعت کے مسئلے خلاف اللہ مرشد کامل لب کے بیعت کرنی ہے خلاف نہیں تو بھی وجہ ہوئی بلے خان مرشد ملے انہیں ان بخشا وہ ایویں کا بخشایا مرشد ملیا تو ایویں کا بخشایا وہ ایویں کا بخشایا کا مطلب نہ ملتا مل ایڈا سوکھا ہو گیا ایویں مطلب نہیں جب مرشد ملیا ملک آ کے سارے شریر پاس رکھ کے بخشیا گیا مطلب نہیں ملیا میں بخشاو بخشن کا طریقہ ہے وہ مجھے یہ لگا جی میں ایویں سمجھ آئی نہیں تو اللہ والا یہ اللہ نصیب ہوتا ہے قرآن خود خدا کی رسی اللہ والے خدا کا خدا کی رسی نہ پہنچ خدا کا خدا کی رسی نہ پہنچ ساڈے واسطے رسی بن گئے دوستو اصا مسلمان لوگ گاٹا نہیں کھا سکے جنا چر اللہ کی رسی فرق آئے سارے اندر اللہ والوں کی حالفت بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اللہ والے کی طلب اور ادب اور دو قسم کا پیر ہوا ایک عقیدہ نظریہ یہ بنایا گیا ڈرائیور بنا رکھنا اللہ والے دوسرا اللہ والے اللہ والے یہ بچارے دنیا میں جانتے ماحول بھائی چڈو کوئی فائدہ یہ ساری دنیا کو توڑنا ایسے دو پیدا ہو گیا انہوں نے اللہ کی رسی کو توڑ ہاتھوں کھو گئی جس میں اللہ کی رس کی خوشی اچھی ٹوئے ڈرنا نکال کو لے گا ورنہ اللہ والا رب کا سایہ ہوتا ہے جی میں پریشان ہے تھلے آ کے جڑا اصل موضوع جڑا کسی وقت میں توفیق ملی بیان کروں گا خدا ہے مرشد کامل کا مقام اور ادب خدا مقام خدا کی مطلب ہے شریعت اصول اور اس میں پھر آداب کی نام ایسا کتابوں میں بیان کرنا کہ بورے زمین تو مسلم ہوں میں اس کو زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا یہ گزارش اشارہ کافی ایک تار کا رستہ نہیں بن کئی تار ہوں ان مختلف طریقے جوڑ وٹ دے دے پھر کوشش کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واٹا سرو حمل اللہ کی رسی کو پکڑو اللہ نے فرمایا میری تار پکڑو تارے کو دی رسی کئی تارا بن گئی رب دسے میرے مزید سیڑ قید ہو جس لگے دیکھے گا سمجھی محمد کی رسیت جڑیا ہے سارے سنیا بڑا اعتراض ولاق ہوتا ہے اللہ کل جب روپے وہ جواب ہو گیا وہ جواب سنیت ہو جائے ہو جائے سارے دن ہو جائے اللہ حضر شان ہوتی ہے مبارک مبارک بخش ہے یعنی نام مبارک دیشا اللہ دے سام بخش دے معاف فرما دے دو جہان اپنے آمین آپ نے آمین خوبیاں درسایا بٹھی نشانیاں مراد جی نشانی نہیں دیکھتی نا وہ اسلام نہیں وصلت المسيح अरे दिल मेरा ہمارا اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اور ویسی قیمت ہے مختلف مضامین پہ ویسی بھی ہے یہاں کا کوشش کیجیے خود بھی پڑھیں اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تنظیم کیجیے اللہ تعالیٰ پڑھنے کی مثال فرمائے تمام یہ حالات جو ہو گئے روز کے بعد ہمیں صفا جان ہے